والسلام نور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے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 فیضان مدنی مذاکرہ مختلف عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اور فیضان حج کا ہمارا سلسلہ ہوا اور ہم نے کچھ پریکٹیکلز آپ کو دکھائے اور تفصیلی معلومات کے لیے رفیق الحرمین کی پڑھنے کی دعوت دی ہے یوں سمجھے کہ کلاس ورک کے ساتھ ہوم ورک بھی دیا گیا ہے اور یہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں پڑھ لینی چاہیے اور ہم آج جو ہے وہ مدینہ شریف کے سفر کی ہماری تیاریاں ہیں کہ حج کرنے والے بعض حجاج کرام تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی ڈائریکٹ فلائٹ ہی مدینے میں ہوتی ہے تو وہ مدینے سے پھر جی جو مدینے وہ پہنچے تو پھر اس کے بعد انہوں نے حج پر جانا ہوتا ہے احرام باندھ کر اور ایک تعداد حجاج کی یہ ہوتی ہے کہ وہ مکے شریف میں حاضر ہوتی ہے اور مکے شریف کے بعد مدینہ شریف ان کی حاضری ہوتی ہے تو ہم نے ترتیب بار آپ کو پہلے مکہ شریف کے تعلق سے چند چیزیں جو پریکٹیکلز آپ کو دکھانی تھی وہ سکھائی ہیں اور مدینہ شریف کی حاضری کے تعلق سے ہم انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو دکھائیں گے سفر مدینہ کی طرف آپ کو لے کر چلا جائے گا آئیے دیکھتے ہیں الحمد للہ الحمد للہ حاجیوں نے حج کی سعادت حاصل کر لی اور اب سوئے مدینہ رواں دما ہے تو مدینہ منورہ کے جلموں کی تو کیا بات ہے ہاں۔ بات کیا ہے بات سبا اتنی کیوں معطل ہے بتا تو اتنی کیوں گنبتی کو چوم کر چلی ہوگی سب سبز گنبتی کو چوم کر چلی ہوگی چوم کر چلی ہوگی پھر جھوم کر چلی ہوگی ان کی گلیوں سے کر چلی ہوگی اور کر چلی ہوگی تو اے پیارے پیارے حجیوں آپ کا دل خوشی سے جھوم رہا ہوگا کہ اب سفر مدینہ کا آغاز ہو رہا ہے مدینہ منورہ زاد حل و شرفا و تعظیمن کا مقدس سفر آپ کو مبارک ہو دیکھیے مجھے نہ بھولنا میرا سلام عرض کرنا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہو سکے تو ہر حاضری میں میرا سلام عرض کرنا ورنہ کم از کم ایک بار مجھ گناگار کا سلام ضرور عرض کرنا اور ساتھ میں یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں اور ناظرین میں یہ جملہ بول کر سلام عرض کرنا کہ یا رسول اللہ جو جو آپ کو سلام عرض کرنا چاہتے ہیں ان کا سلام قبول فرما لیجیے اور آقا سے ہمارے لیے شفاعت کی بھیک بھی لیتے آئیے گا سلام کے لیے ساتھ دے چلے ہمیں بھی پاپا بزبان زبانے کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی خود سلام لاتا تو کچھ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 اب سنگ تو نہیں ہوتے وہ بورڈ لگے ہوتے سنگ مانے پتھر اس میں وہ کلو میٹر ہوتا کہ اتنے کلو میٹر اتنے کلو میٹر تو جب مدینہ منورہ زیادہ اللہ شرفا و تازی من قریب آ جاتا ہے تو ہمارے جو چل مدینہ والے زائرین جو ہیں وہ کھڑے ہو کر مدینہ منورہ کا احترام کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح بقیہ سفر جو ہے وہ جس سے جتنا ہو سکتا ہے کھڑے ہو کر طے کرتے ہیں بس میں کیونکہ یہاں سے پیدل جانا تو یوں میں ممکن نہیں ہوتا کہ وہ قانونی کاروائیاں ہیں اور وہاں چیک پوسٹ آتا ہے وہاں پیدل جانے کا کوئی تصور نہیں ہے بس ہی داخل ہوگی اور وہ سب ان کی چیکنگ وہ اترے گا ڈرائیور اور سب کے کارڈ دکھائے گا گنتیاں ہوتی ہیں کہ کوئی اس میں غلط آدمی تو نہیں جا رہا وغیرہ اور وہاں ایک ذوق افزا بات یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف لکھا ہوتا ہے لل مسلمین فقط غیر مسلموں کے لیے ایک بورڈ لگا ہوتا ہے ایگزٹ وہاں لکھا ہوتا ہے غیر مسلموں کے لیے وہاں یقین مان ایسی کیفیت ہوتی ہے ایسا دل میں ایک سرور پیدا ہوتا ہے ایک شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرا کیسا کرم ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے آقا کے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں اور غیر مسلم کو نکالا جا رہا ہے وہ الگ چلا جا ایک سیٹ تیرا کام نہیں ہے تیری تجھے اجازت نہیں داخلے کی اجازت نہیں ہے غیر مسلم اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی مرتد اندر گھس جائے اور کوئی نہ روکے وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ لل مسلمین فوقت الحمد للہ اونلی فار مسلمس تو الحمد للہ مسلمان ہے اور مدینے میں داخلہ نصیب ہو جاتا ہے اللہ کے کرم سے اللہ ایمان بھی سلامت رکھے اللہ ایمان بھی سلامت رکھے اور ایمان کی نظر سے مدینہ دیکھیں گے تبھی بات بنے گی بے شک اصل تو ایمان ہے ایمان کے بغیر اگر کوئی مدینہ دیکھے چاہے ہر سال حج کرے پیشانی رگڑ رگڑ کر کالا شامی کباب بھی کوئی بنا لے اور اگر اس کے اندر ایمان نہیں تو اس کے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں کوئی حاصل نہیں بےکار خاما خام مطلب ہے کہ وہ گدے کی طرح مٹی ڈھو رہا ہے اور جائے گا جہنم میں اسی طرح مرا تو کفر پر اللہ تعالیٰ محبوب کی گستاخی سے بچائے اللہ تعالیٰ بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے ہمارے سارے حاجیوں کو محفوظ رکھے ان کے صدقے میں ہمیں بھی محفوظ فرمائے مدینے جانا ہو تو آداب مدینہ ملحوظ خاطر رکھنے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں دعوت اسلامی کے مدانی ماحول میں محفل مدینہ کا بھی انعقاد ہوتا ہے محفل مدینہ یہ حاجیوں کے حج پر جانے سے پہلے مدینہ رخصت ہونے سے پہلے

میرا مدین میں میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام سلام صلوات دی تو کو آقا تیرے در کی ہا زیری کو جو تڑا پھر گے ان کو شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والے قل یا نبی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 جن کی روانگی تھی حج کے اسباب تھے حج کے لیے روانہ ہونا تھا یہ ان کے حاضری جانشین امیر رسولت شہزادہ اختار کے ہاں ہوئی وہاں امیر سنت بھی رونق افروز تھے اور یہاں یہ محفل مدینہ کا انعقاد ہوا اور اس کے مناظر آپ کو ہم نے دکھائے مدینہ شریف کی عظمت و رفعت بلندی مدینہ شریف کی شان یہ بھی ذہن میں ہونا ظاہر مدینہ کے لیے بہت ضروری ہے آئیے آپ کو اس کا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں مدینہ پاک کی عظمت اور رفت کا تصور باندھتے رہیے اس کے فضائل پر غور کرتے رہیے اس سے بھی ان شاء اللہ آپ کا شوق مزید بڑھے گا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ زیادہ ہم اللہ شرفہ و تعظیمہ کا فاصلہ تقریباً چار سو پچیس کلو میٹر ہے جسے عام دنوں میں بس تقریباً پانچ گھنٹے میں طے کر لیتی ہے یہ بس کی رفتار بتا رہا ہوں کار تو تین گھنٹے میں بھی پہنچ جاتی ہوگی بلکہ اس سے بھی کم میں مگر حج کے دنوں میں بعض مسلحتوں کی بنا پر رفتار کم رکھی جاتی ہے اور پہنچنے میں تقریباً آٹھ کا دس گھنٹے بس لے لیتی ہے مرکز استقبال حجاج پر بس رکتی ہے یہاں پاسپورٹ کا اندراج ہوتا ہے انٹری ہوتی ہے اور پاسپورٹ رکھ کر ایک کارڈ جاری کیا جاتا ہے جسے حاجی نے سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے یہاں کی کاروائی میں بعض اوقات کئی گھنٹے بھی لگ جاتے اور یہ کارڈ حاجی کو نہیں بنوانے ہوتے یہ سارے پاسپورٹ جمع کیا ہوتا ہے اس نے ڈرائیور نے اور وہ جا کر خود ہی یہ بنوا کر کارڈ پھر دے دیتا ہے حاجیوں کو تو اس لیے یہ ٹینشن نہ لیں گے کہ آپ کو وہاں لائن میں لگنا ہوگا آپ کونا کھانچا پکڑ لیں لوگ باتوں میں لگے ہوتے ہیں مشروبات پی رہے ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے آپ اپنی کریں ان پر بھی اعتراض نہ کریں اور کیونکہ آپ بالکل آپ مدینہ شریف کے سمجھو کہ بارڈر پہ قریب ترین ہے ان قریب شاء اللہ آپ میٹھے مدینے کی گلی کوچوں کے جلوے لوٹیں گے مدینے پہنچ کر حاضری سے پہلے کچھ اہتمام بھی کرنا ہوتا ہے آئیے آپ کو اس کا بھی مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں حاضری روضہ رسول سے پہلے مکان وغیرہ کا بندوبست کر لیجئے حاجت ہو تو کھا پی لیجیے الغرض ہر وہ بات جو خوشی و خصوص میں مانے ہو اس سے فارغ ہو لیجیے اب تازہ بدو کیجیے اس میں مسواک ضرور ہو بلکہ بہتر یہ کہ غسل کر لیجیے دلے ہوئے کپڑے بلکہ ہو سکے تو نیا سفید لباس نیا امامہ شریف وغیرہ سے بے تنگ کیجیے سرما اور خوشبو لگا لیجیے اور مشک افضل ہے اب روتے ہوئے دربار کی طرف بڑھیے اے لیجیے وہ سبز سبز گنبد جسے آپ نے تصویروں میں دیکھا تھا خیالوں میں چوما تھا اب سچ مچ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کیا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدینہ شریف کے رستے میں بھی اہتمام ہونا چاہیے اور مدینہ شریف کے تعلق سے آداب مدینہ بھی ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے امیر سنت کا سلسلہ علیہ السنت کی کہانی انہی کی زبانی یہ سلسلے بھی ظاہر مدینہ کے پاس بھی ہونے چاہیے اور جن کے پاس اسباب نہیں ہیں وہ پر جا نہیں رہے ان کے بھی دیکھے ہونے چاہیے آداب مدینہ مدینہ شریف سے محبت مدینہ شریف کی عظمت دل میں بٹھانے کے لیے عاشقان مدینہ کے واقعات معلوم ہونا ضروری ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی اپنی مدنی سوچ آپ کا انداز یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس سے مدینہ شریف کی محبت میں اضافہ ہوگا تو آپ مدینہ شریف میں جب بھی جائیں تو رستے میں بھی کچھ اس کا لحاظ ضروری ہے رستے بھر میں درود پاک کا بھی سلسلہ ہونا چاہیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ ہم مختصر سا دکھاتے ہیں راستے بھر درود سلام کی کثرت کیجیے اور ناپیہ اشعار پڑھتے رہیے یا ہو سکے تو ٹیپ ریکارڈر پر خوش الخان خانوں کے کیسٹ سنتے رہیے انشاءاللہ شاء اللہ اس طرح ترقی ذوق کے اسباب ہوں گے مدینہ پاک کی عظمت اور افراد کا تصور مانتے رہیے اس کے فضائل پر غور کرتے رہیے اس سے بھی ان شاء اللہ آپ کا شوق مزید بڑھے گا دوران قیام حرمین طیبین تیے بین فضائل مکہ و مدینہ پر مبنی کتب کا مطالعہ ترقی ذوق کا بہترین ذریعہ ہے عاشقان رسول کی ایک سو تیس حکایات بھی اس کا ایک سبب ہے عاشقان رسول کی ایک سو تیس حکایات شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو لکھی ہے یہ بھی ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے محبت مدینہ کو بڑھانے کے اسباب میں سے ایک سبب انشاءاللہ اللہ رحمان آپ اس کتاب کو پائیں گے گمبت خزرہ کا دیدار ہم آپ کو اصل جو اس سلسلے کے اندر آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں جعلی مبارکہ کے حاضری کا عملی طریقہ آپ نے دکھانا ہے اور ہم نے اپنے سلسلے میں آپ کو بعض عملی طریقے دکھائے تو جعلی مبارک میں کس انداز سے حاضری دینی ہے وہ آپ کو ہم نے اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ بیان کرنا ہے گمبد خزرہ کے دیدار کے تعلق سے آئیے آپ کو ایک مدری گلدستہ دکھاتے ہیں جلد ہی آپ گمبد خزرہ کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے جو ہی دور سے مسجد النبی شریف اللہ صاحب السلاۃ وسلام کے مینار نوربار پر نگاہ پڑے گی سبز سبز گنبد نظر آئے گا ان شاء اللہ وجل آپ کے قلب میں ہلچل مچ جائے گی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑیں گے توڑ کر آنسو نکل گئے پل کو نکل گئے مواجہ شریف کے بارے میں پہلے ہم آپ کو کچھ معلومات دیں گے اور اس کے بعد جال مبارک کی حاضری کا جو طریقہ اور انداز ہونا چاہیے اور اس کی کچھ معلومات آپ کو بہت اہم مدنی گلدستے میں فراہم کی جائے گی مواجہ شریف یہ کیل مبارک یہ دروازہ مبارکہ ہے جالی مبارک کا تو یہ سوراخ شریف جو بڑا اس پر مواجہ شریف نہیں ہے چہرے انور اس طرف نہیں ہے بلکہ یہ کیل شریف جو ہے نا یہ اس بات کی علامت ہے کہ چہرے مبارکہ یہاں ہے یہ عاشقوں کے دور کی بنی ہوئی جالی مبارک یا چہرے مبارک ہے اور اس کے تقریباً دو گز کی سیدھ میں وہ جھومر چھت پہ لٹک رہا ہوتا ہے اس جھومر کے نیچے کھڑے ہو کر کہا جاتا ہے کہ سرکار اعلی حضرت نے کھلی آنکھوں سے سرکار کا یہ دیدار کیا تھا یہ اصل چہرہ انور اس طرف ہے اللہ نصیب کرے مواجہ اقدس کے بارے میں معلومات آپ کو اس مدنی گلدستے سے فراہم کی گئی کہ مواجہ شریف چہرہ مقدسہ چہرہ انور کس طرف ہے اور جالی مبارک اور اس پہ حاضری کس انداز سے دینی ہے کہاں کھڑا ہونا ہے اس کی معلومات کے تعلق سے ایک آپ کو بہت ہی اہم مدنی گلدستہ دکھایا جا رہا ہے یہ دیکھیے اس وقت یہاں سنہری جالیوں کا ماڈل ہے ایک نقشہ بنا ہوا ہے اور یہ انکمپلیٹ ہے ادھورا بنا ہوا ہے شاید ان کی توجہ نہیں رہی کیونکہ یہاں ایک چاندی کا کیل ہونا چاہیے وہ ایک اینگل سا بنا ہوا چاندی کا وہ خیر اب میں اسی سے آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بابو سلام سے آنے والوں کے لیے یہ پہلے بڑا سوراخ آتا ہے دائرہ گول اسی طرح کا سوراخ ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سلام عرض کرنا ہے اور اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں یہاں سرکار کا چہرہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مطلب مس گائڈ کرنے کی بھی ترکیب شاید ہو گئی ہے لکھ دیا کہ یہیں سلام عرض کرو یہاں چہرہ ہے انور یہاں نہیں ہے بزرگوں نے جو لکھا ہے وہ بھی عرض انہوں نے تو یہ خوبصورتی کے لیے بنایا گیا سوراخ سمجھ میں یہی آتا ہے اب یہاں یوں تو سلام یہاں سے بھی عرض کریں تو پہنچتا ہے جب وہاں پہنچے تو صحیح چہرے انور کے سامنے ہے نا تو یہاں سلام عرض کرنے کے بجائے یہاں آئیں گے نا تو یہ جالی مبارک کا دروازہ ہے باقاعدہ اس میں تالا شریف بھی لگا ہوا ہے یہاں اس میں تالا بھی نہیں بنا ہوا تو یہ یہاں دروازہ مبارکہ ہے اور دروازے مبارکہ کے اس طرف چاندی کا ایک اینگل نما بنا ہوا ہے جس کو چاندی کا کیل لکھا ہے تو یہ جو کیل ہے نا یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ یوں کر کے اشارہ دیا ہوا ہے کہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے انور ہے شیخ عبد اللہ دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے جزب القلوب میں اسی جگہ کو مواجہ شریف قرار دیا چہرے انور یہاں ہے اور اعلی حضرت نے بھی انوار البشارہ میں اسی جگہ کو لکھا کہ چہرے انور اس طرف ہے تو یہاں نہیں بلکہ آپ کو یہاں آ کر چہرے انور کی طرف رخ کر کے منہ کر کے کھڑا ہونا ہے اور دو گز دور ہاتھ نہیں لگانا ہے چومنا نہیں ہے بلکہ اندازن چار ہاتھ یعنی دو گز دور رہ کر آپ کو حاضری دینی ہے حج کے سیزن میں رش بہت ہوتا ہے کھڑا رہنا بہت دشوار ہوتا ہے اور وہ بھی اپنی پسند نے مرضی کی جگہ تو اس کی ایک علامت اور جو پہلے تھی اب بھی ہوگی میرا خیال این اس کی جو سیدھ میں سامنے شاید وہ چار ہی ہاتھ ہو بہت بڑا جھومر لٹک رہا ہے اور جھومر ہوتے ہیں مسجدوں میں لٹکاتے ہیں بڑے بڑے وہ لٹک رہا ہے اسی جھومر کے نیچے کھڑے ہو کر مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ سرکار نے سلام عرض کیا تھا اور وہیں کھڑے کھڑے کھلی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا تھا اب وہ جھومر لٹکا ہوا ہے کاش پھر دیکھ لیں تو اسی جھومر کے نیچے جگہ ملے تو مکہ مدینہ میٹھا مدینہ تو یوں کھڑے ہو کر اس جھومر کے یہاں آپ کو جگہ ملے بہت مشکل رش میں نہیں ملے گی شاید لیکن پھر کبھی موقع آئے گا رات کو دیر سے مل سکتی ہے تحجد کے وقت دروازے شریف اب تو کھلے رہتے ہیں ظاہری دروازے تو رات دیر سے وہ ظاہر کے حاضرین ظاہرین آرام فرما ہوتے ہیں تو موقع مل جائے باب البقی سے بھی مل جائے کہ باب البقی جو ہے نا یہ عین قدموں کی تقریباً سیدھ میں ادھر سے کھڑے ہو کر جیسے کوئی حاضری دے گا تو قبلے کو یعنی کہ پیٹ ہوگی اس کی اور اب کعبے کے کعبے کو جب رخ ہے تو اس کعبے کو پیٹ کرنی ہوگی ادب یہی ہے یہاں کا سنہری جالیوں کا سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا ادب یہی ہے اچھا اب یہاں سلام عرض کر دیا تو اب سلام عرض کرنے وقت تھوڑا سیدھے آپ کی طرف آئیں گے نا یہ نظر آ جائے گا یہ شریف تو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور ہے قبر میں اور پھر یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دوسرے سوراخ پر تو یہ دوسرے سوراخ پر سلام عرض کرنے کے بعد اب پھر دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو جائیے اور اب دونوں کو جمع کے سیکھے میں سلام عرض کیجیے یہ سارے سلام وغیرہ وہ رفیق الحرمین نے لکھے ہوئے ہیں تو یہ سب حاضریاں یہاں دینی ہے اور رش میں جب آپ آئیں گے نا تو اس میں تجربہ جو کیا ہے وہ وہ یہ ہے کہ یوں تو رش میں میں نے دیکھا کہ اچھا بلا آدمی بہ جاتا ہے لیکن اگر کوشش کرے نا تو ترکیب بن جائے گی اب مثال کے طور پر یہاں سے وہ بالکل ایک یہ بھیڑ ہے ریلا ہے پبلک کا اب لوگ کیا یوں آ رہے ہوتے ہیں بھیڑ میں اور یوں یوں کر رہے ہوتے ان کو بیچاروں کو پتا نہیں ہوتا معلومات حاصل کرتے نہیں ہیں تربیت وغیرہ ہوتی ہے تو غیر حاضر ہوتے ہیں کتابیں بھی نہیں پڑھتے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کر رہے ہیں یوں یوں کر کے بس جو سمجھ میں آتا ہے بےچارے گزر جاتے ہیں خیر جس پر آپ کا کرم کر دیں آپ کا سب پر کرم یوں کرتے ہیں تو اب یوں ریلے میں تو بھیج جائیں گے آپ تو اس کی صورت یہ ہو کہ آپ اپنے سیدھے آپ کی طرف تھوڑا وہ پریشر رکھیں تاکہ آپ بہیں نہیں جب وہ کھڑے ہوں گے نا تو اب جتنا ہو سکے نا پیچھے اور پریشر کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا تو ریلا اس طرح سے نکل رہا ہوگا اور آپ کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے رہیں جب تک کوئی آ کر آپ کو ہو سکتا ہے کوئی آ جائے دیکھ لے تو وہ آپ کو جانے کا کہہ دے ایک یہ صورت ہے کہ بچت کی یوں بس یوں کر کے بچت ہو جاتی ہے تجربہ ہوگا آپ کو بھی تو یہاں سب یہ مقامات جو ہیں اور یہ سوراخ خوبصورتی کے لیے غلبن بنا ہوا ہے یہاں بھی خوبصورتی کے لیے یہاں کوئی یعنی کہ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور شیخین کریمین صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نما یہاں تینوں ہستیاں تشریف فرمائیں اب بڑی بڑی نقلی خبریں آج کل وہ تصویریں ملتی ہیں یہ سب غلط ہے کیونکہ وہ پنج گوشہ دیوار ہے پانچ کونے والی اندر میں تو یہ یہاں کا وہاں کا جو بڑے بڑے جو بادشاہوں کا اور کوئی بھی اندر جا ہی نہیں سکتا یہ پنجگوشا دیوار آج کل کی نہیں ہے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ہے غالب کے دور کی ہے تو یہ اندر کوئی قبروں کی تصویر ممکن ہی نہیں نکالنا تو یہ جعلی تصویریں یہ لگایا نہیں گئے اونچی اونچی قبریں بنی ہوئی ہیں حالانکہ ایک بالش سنت ہے یا کچھ زیادہ سنت کے مطابق مزار دیکھنے تو اللہ آپ کو کبھی مدینت المرشد بریلی شریف کی زیارت نصیب پہ اعلی حضرت کا مزار ایک بالش وہاں مزار ایک بالش سنت کے مطابق اعلی حضرت نے سنت لکھی ہے صحرا مدینہ میں مفتی فاروق اور مشتاق بھائی کی قبر بھی اب ایک بالش کر دی گئی ہے اور میری وصیت بھی اگر آپ بکی شریف میں ہوں قبر بنا پائیں تو ایک بالشتی بنانی ہے سنت کے مطابق ان شاء اللہ ہاں یہ بیٹے یہ چہرے کس کیوں اتنی فصلوں پر ہے تو جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلہ رو لیٹے ہوئے تو ان کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک شانے کندھے مبارک کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قبلہ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے مبارک کے پاس فاروق یادو تو قبریں اندر تشریف فرمائے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اور انشاءاللہ شاء اللہ رحمان پیراک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی صلاۃ وسلم کا مزار شریف بھی ہوگا اور یہ آپ نے جو حاضری کا طریقہ دیکھا زائرین مدینہ کے لیے بھی اور اس کے علاوہ بھی عام عاشقان رسول کو اس کی معلومات ہونی چاہیے کہ مواجہ اقدس کہاں پر ہے اسے عملی طور پر یعنی یوں سمجھیے کہ اس کا پورا ماحول بنا کر آپ کو دکھانے کی ایک ترکیب بنائی گئی ہے سنت کے مذہبی مذاکروں میں عملی طور پر بھی اقدامات کیے جاتے ہیں قربانی کے ایام کے اندر قربانی کس طرح سنت کے مطابق کی جانی چاہیے پھر آزائے ممنوع وغیرہ اور اس طرح کی بہت سی معلومات آپ کو فراہم کی جاتی ہے اور وہ بھی آپ کو فیضان مدنی مذاکرہ سلسلے میں فیضان قربانی کی صورت میں شاء اللہ الرحمن ہم دکھائیں گے اور اس سے پہلے کہ رخصت مدینہ کا مدعی گلدستہ آپ کو دکھایا جائے ہم آپ کو سبز گنبد کے روبرو حاضری کے بارے میں بھی ایک مدعی گلدستہ دکھائیں گے پھر رخصت مدینہ پر ہمارے اس سلسلے کو ہم اختتام کی طرف لے جائیں گے آئیے ہم دیکھتے ہیں سبز گنبد کے روبرو حاضری روبرو حاضری یہ وہی سبز گنبد ہے جس کے دیدار کے لیے عاشقان رسول کے دل بے قرار رہتے اور آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں خدا کی قسم روزہ رسول سے عظیم جگہ دنیا کے کسی مقام میں تو کجا جنت میں بھی نہیں ہے فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روزہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتب المدینہ کی مطبوعہ کتاب وسائل بخشش کے صفحات دو سو اٹھانوے کے حاشیے میں روزہ کے لفظی معنی ہے باغ شیر میں روزہ سے مراد وہ حصہ زمین ہے جس پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بدن معظم تشریف فرمائے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فوکہ کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں چنانچہ در مختار جل چار صفحہ باسٹھ پر ہے محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور سے زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے وہ کعبہ شریف سے بلکہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے سراپا ادب و ہوش بنے آنسو بہاتے یا رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت بنائے باب بکی پر حاضر ہوں یہ باب مسجد نبوی جی شریف اللہ صاحب صلاحت وسلم کے جانب مشرق ایسٹ کی طرف واقع ہے عموماً دربان باب بکی سے حاضری کے لیے نہیں جانے دیتے بھیڑ کے موقع پر لہذا بابو سلامی سے زائرین حاضر ہوتے ہیں اس طرح حاضری کی ابتدا سر اقدس سے ہوگی اور یہ خلاف ادب ہے کیونکہ بزرگوں کی خدمت میں قدموں کی طرف سے آنا ہی ادب ہے اگر باب بکتی سے حاضری نہ ہو سکے تو بابو سلام سے بھی حرج نہیں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 کا مدر گلدستہ اب آپ کو دکھایا جا رہا ہے جب مدینہ منورہ زاد اللہ و و تعظیمہ سے رخصت ہونے کی جان سوز گھڑی آئے روتے ہوئے اور نہ ہو سکے تو رونے جیسا منہ بنائے مواجہ شریف میں حاضر ہو کر رو رو کر سلام عرض کیجیے خوب رو رو کر دعائیں مانگیے بار بار حاضری کا سوال کیجیے اور مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت اور جنت البقیع میں مدفن کی بھیک مانگی ہے بعد فراغت روتے ہوئے الٹے پاؤں چلیے اور بار بار دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح حسرت بھری نظر سے دیکھیے جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں کی گود سے جدا ہونے لگے تو بلک بلک کر روتا اور اس کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ ماں اب بلائے گی کیا اب بلائے گی اور بلا کر شفقت سے سینے سے چمٹا لے گی اے کاش رخصت کے وقت ایسا ہو جائے تو کیسی خوش بختی ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا کر اپنے سینے پر انوار سے لگا لیں اور روح بے قرار قدموں پہ نثار ہو جائے ہے تمنا اختار یارب ان کے قدموں میں یوں موت آئے ہے تمنا اختار یارب ان کے قدموں میں یوں موت آئے جب تڑپ کر گرے تیرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ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 تو اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے مدنی مذاکرے دیکھتے رہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے فیضان حج کے ہم نے آپ کو تین سلسلے دکھائے ہیں اب ہم فیضان قربانی کی طرف جا رہے ہیں اور فیضان قربانی کے اندر ہم آپ کو قربانی کے طریقہ کار اور اس کے بعد آزائے ممنوع کا بیان بھی بتائیں گے دیکھیں بات سیدھی ایسی ہوتی ہے جس کو کھانا منع ہوتا ہے اور اس کی تفصیل بھی معلوم ہونی چاہیے اس کی تفصیل کس طرح معلوم ہوگی کیا چیز ہوگی ہم آپ کو پریکٹیکل کے ساتھ بیان کریں گے ہم نے فیضان حج میں بھی کوشش کی ہے کہ آپ کو کچھ پریکٹیکل چیزیں بیان کی جائیں مکمل لازمی باتیں یہ معلومات نہیں ہے اور یہ بات بیان کر دی گئی کہ فیضان مدری مذاکرہ کس چار آپ دیکھیے اس میں آپ حج کا طریقہ اور اس کے پورا طریقہ کار جو ہمیں سنت سنت بیان کیا ہے وہ آپ حاصل کر سکتے بلکہ آڈیو بک بولتی کتاب رفیق الحرمین یعنی وہ عاشقان رسول جو اردو نہیں پڑھ پاتے سن پاتے ہیں سمجھ پاتے ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں اور جو اسلام بھائی آنکھوں کی نعمت سے محروم ہیں وہ بھی